ہاں امن جو کھچڑا ہے اس کو لوگ حلیم کہتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی حلیم تو اللہ تعالیٰ کا نام اصل میں اس کے بعض اسما ایسے بڑے اچھا سوال ہے اس کے پس پردہ جو معاملات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں جب بھی بچہ پیدا ہو تو کسی عالم دین سے اچھی طرح مشورہ کر کے اس کا نام رکھا جائے امن لوگ کا معیار کیا ہے آج کل نام رہے گا کوئی ڈرامہ ہے کوئی فلم آ رہی ہے کوئی مشہور ہیرو ہو یا ہیروئن ان کے نام رکھ لیتے عجیب ایک لت ہمارے یہاں یہ ہو گئی اب آئیے بعض نام اللہ کے ایسے ہیں کہ جس میں تعویل جائز اور بعض نام ایسے ہیں اس میں تعویل ہی نہیں سرے سے مثلا رحمان اس میں تعویل نہیں کسی آدمی کا نام رکھیں تو عبد الرحمان اگر اس کو رحمان پکارا جائے یہ حرام ہوگا مثلا بندر روڈ پر لکھا ہوا رحمان این سنز کیا ترجمہ ہوا اللہ تعالی اور اس کے بچے کیا مطلب ہوا ہے اس کا اس میں تعویل جائز نہیں اور کہیں لکھا ہو عبد القدوس تو لوگ کیا کرتے ہیں عبد القدوس ناموں سے قدوس پکارتے عبد السمد ناموں سے اس کو سمد پکار دی وہ نام ہے جس میں تعویل ہی جائز نہیں تو ایسے نام نہ رکھے جائیں اور جیسے سمی ہے بصیر ہے روف ہے رحیم ہے اس میں تعویل جائز بس کسی کا نام اگر عبد الروف ہے تو بہتر یہی کہ اس کو عبد الروف کہا جائے لیکن اگر روف کہا جائے تو اس میں شرن حرج نہیں ہے لیکن نام پورا لینا چاہیے عبد کے ساتھ لینا چاہیے اور جس میں تعویل جائز نہیں وہ یہ ہیں جیسے عبد السمد ہے یا رحمان ہے یا قدوس ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی کے ملفوظات میں ایک مولانا تھا جن کا نام تھا عبد الباری لوگ ان کو کہتے باری میاں اللہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے باری تو حضرت نے منع فرمایا فرمایا تم عبد الباری ان کا نام ہے تم باری میاں کہتے ہو اگر ان کا نام عبد اللہ ہو تو کیا اللہ میاں کہتے ہیں باری میاں <laughs> کہہ رہے ہیں ان کو عبد الباری تو اس میں بھی تعویل جائز نہیں کہ کسی کو کہیں بھائی باری صاحب ادھر آئیے عموماً نام دیکھے جن کے عبد الباری ہیں تو لوگ عبد الباری نہیں کہتے بلکہ باری صاحب کہتے ہیں ان کو یہ بھی ناجائز افسروں میں کئی ہم نے دیکھے وہ جن کے نام بھی ہیں تو لوگ جب مخاطب کرتے ہیں تو باری صاحب تو عبد الباری کہنا چاہیے اچھا اب بہت سے نام میں تعویل جائز ہے جیسے ایک نام ہے سمی ہر سننے والے بندے کو کہتے ہیں بھائی سمی ہے دیکھنے والے کو کہتے ہیں بصیر ہے ان میں تعویل جائے اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کھچڑے کو حلیم کہتے ہو یہ تو حرام اللہ کا نام حلیم اب میں قرآن کی آیت پڑھنا انا کر نبشرو کا بے غلامین حلیم اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اب ہم تمہیں ایک حلیم بیٹا دینے والے ہیں تو کیا کہیں گے آپ پتا تعویل جائز ہوئی نا اس کو حلیم کیوں کہتے ہیں کہ ساری چیزوں کو حل کر دیا جاتا پانچ سات چیزوں کو ملا کر کے جناب پکا دیا جاتا ہے اس وجہ سے اس کو حلیم کہتے ہیں نہیں کہتے کہ ماض اللہ اللہ تعالیٰ تو بہت سے نام ایسے ہیں کہ جس میں تعویل جائز ہے تو کھچڑے کو حلیم کہنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے کہ حلیم دوسرے معنی میں بھی آیا ایک بچے کے معنی سے بتایا کہ نہ نبش کو غلامین حلیم ہم آپ کو ایک حلیم بیٹا دینے والے ہیں